ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعليه وصحابه تل ملا سوتا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعینات کے اپنا سب سے بڑا پیغمبر سب سے بڑا رسول اور اپنے اپنی طرف سے اپنی پہچان کے پیدا کرنے والا اور اپنی دانت کا لوگوں کو بتانے والا سب سے بڑا بنا کر تو اس دنیا میں سب سے بڑی مشکل جو ہوتی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے انسان اس عالم میں آ کر اپنے خالد کو بتا دیتا ہے انسان ہر چیز کو جانتا ہے خدا کو نہیں جانتا انسان ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے حقیقی نقل غیر کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا جو نہیں سمجھتا کہاں سے آیا کیوں آیا لیے آیا کہاں جائے گا اور آگے جا کے اس کے آگے کون کون سے مناظر آ رہے ہیں اور کل موت کے ساتھ کی زندگی میں اسے کن کن چیزوں میں فائدہ دینا ہے اور کن کن چیزوں میں نقصان دینا ہے انسان اس کو انسان آتا ہے اور انسان آ کے بس اس دنیا میں ایسا لگ ہوش اور بے ہوش ہو جاتا ہے کہ تباہ اس دنیا کے جاننے کے اس کے سامنے کوئی کوئی چیز بات نہیں دوستوں اللہ ہزار کے تعالیٰ ہر زمانے میں انسان پر رحم پاتے ہوئے اور انسانوں کے حالات کے سنبھالنے کے لیے اور انسانوں کی اس حالت سے انسان اپنی طرف سے اپنے بھلے برے کو نہیں جانتا وہ اپنے انسان کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے اپنے فائدے کو اپنا نقصان سمجھتا ہے وہ اپنی زندگی صرف اس دکھ سے گزارنا چاہتا ہے کہ وہ تیرا سا فائدہ جو کہ جاتی دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کا ہے یہاں کے دیش کے پیدائش کے بعد اور قدم میں جانے تک کا جو زمانہ ہے انسان کو ملنا ملنا سیمٹ کا صرف جب آ جاتی ہے ان سارے نا سر جاتا ہے اور وہ صرف اس ترقی تھوڑی محنت کریں اپنی ان تمام صلاحیتوں کو زیادہ کر دیتا ہے وہ صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر اس لیے تھی کہ انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک طرف خدا کا جاننے والا بنے اور دوسری طرف اپنے باپ کی موت کے باپ کی اور ان کا کی زندگی کا سہارنے والا بنے انسان اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ یہاں تھوڑی سی چیزوں کو حاصل کرے تھوڑے سے معاملے کو حاصل کرے تھوڑی سی میں کو لے لے اور تھوڑی سی چیزوں پر تلاش کر لے انسان کا نقل پتا رہا نہیں ہر جی ہر جگہ سے پیدا نہیں کیا انسان کے اندر نے بہت اونچے پیمانے پر لکھایا اور بہت اونچی تلاشی میں تب پڑھانی اور انسان کے میں سے کی ہر مخلوق سے اونچا کر کے ہر مخلوق سے نیچا کیا اور انسان سے اونچا کیا اور انسان سے اونچا ایک خدا کی بات ہے اور اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس کی پوری کی پوری محنت کا مدا اور اس کی پوری کی پوری محنت جو ہوگی صرف ہوگی جب خدا کو پہچانے تو خدا کی کتاب کیا ہے خدا کی جات کیسی ہے جو خدا کی جات اور کیا ہوتی ہے انسان خدا کے تعلق کے ساتھ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور سدا کے طور پر کے طور پر برباد ہو جاتے ہیں انسان اقلیت کے لیے پیدا کیا گیا انسان معرفت حق کے لیے پیدا کیا گیا انسان موت کے ساتھ کی زندگی کے سنارنے کے لیے پیدا کیا گیا یہ دنیا ایک آتی جاتی منتقل یہ دنیا ہم ایک راہ گزر تھی یہ ٹھکانا نہیں تھی یہ نہیں تھی یہ ایسی جگہ نہیں تھی کہ آ کر اپنی تمام اپنی تمام صلاحیتوں سے اور اپنی تمام طاقتوں سے کر دیتا کہ یہاں کی دنیا کی چند دن کی زندگی میری بن جائے دوستوں انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے ایک چیز انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ چیز ہر چھوٹے سے چھوٹے انسان کے لیے اور ہر بڑے سے بڑے انسان کے لیے اور بڑے انسان کے لیے میری امبیا علیہ السلام کی جگہ سے آ تک جا سکتا ہے کہ علیہ السلام کی جگہ آ رہی ہے یہ سب کی سب اس عالم میں جو آئی ان کا مقصود ہے دنیا میں جو کا تھا تو کے کو تھی میں سب کو درجہ اپن حاصل کرتے ہوئے اسے انسان سب کو جانتا علیہ السلام اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا کی معذیت کی ترقیوں کو تمہارے سامنے مزید سے مزید اجاگر کرتے چلے جائیں اور اس دنیا کی جو کہ چیزیں ہیں پوری بنا بنا کر اور سماج سماج کر تمہارے آگے رکھتے چلے جائیں ہمبیارے اسلام پہ نہیں آئے انبیاء کی بات انبیاء کی کوشت کا واحد مقصد دیتا وہ صرف اتنا تھا جیسا کہ انبیاء نے کی زبان سے قرآن نے بار بار کہا الحد اللہ حضرت کرنے کو تعلق ایک دوسرے کی دعوت دی بندگی رب کی اور تعریف سے بچی رب کی بندگی کیا ہے ابدیت کیا ہے اور تعریف سے بچنا کیا ہے میں مختصر رسم ان دو باتوں پر ایک انسان دوستوں ابدیت انسان کی زندگی کا حاصل اقلیت کہتے ہیں انسان خدا کو پہچانے اس کی معرفت کے ساتھ اور اپنی ذات کو پہچانے اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ بھی جو کہ اللہ نے انسان کو اندر تک جن کے ذریعے سے خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے اور اپنی ذات کو پہچانے اپنی انتظاری کے ساتھ اپنی کے ساتھ اپنی آرسی کے ساتھ اور اپنے حق کے کے ساتھ کہ اپنی لحاظ سے کچھ نہیں جب تک ساتھ آئیے خالق کی ذات کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک خدا کی جاننے والا نہیں بنے گا جب تک کہ خدا کا پہچاننے والا نہیں بنے گا تیرے تمام کے تمام معلومات ہیں سب کے سب اسی طور پر وہ جائیں گے تم ان کامیابی صرف خدا کے تعلق کے ساتھ ہے اور خدا کے سخت سے ہے تو کوئی کوئی کامیابی اس دنیا میں ہو سکتی ہے تم موت کے ساتھ ہو سکتی ہے یہی وہ سبق ہے جسے کہ آپ اور ہم بار بار نماز میں صرف پڑھائی کے بعد بات میں دن میں دن سطح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کرنا ہو تو کرنا یعنی انسان کی بات اور سیلت اور کسان ہے انسان کی بات کیا ہے کو بندہ سمت ملا اور مل یعنی دوسرے میں ہوئے کہ انسان کے اندر اللہ اخبار کو تعالیٰ اب سیلت زیادہ کرنے چاہتا ہے اور انسان کے اندر اللہ اخبار کو تعالیٰ دعا کی حیثیت پیدا کرنا چاہتا ہے اب اب سیلت کیا ہے اور دعا کیا ہے کی مارے سب کے سب کے نتیجے پر دعا میں جان آتی ہے جب اصلیت تب انسان سے کم پیدا ہوتی ہے جب انسان اس چیز کا جاننے والا بن جائے اور اس چیز کی اچھی طرح پہچاننے والا بن جائے کہ لا الہ خدا ان کو تصدیق کی جب تک ہمارے سب نصیب نہیں ہوگی اب بھی جب کا سماج نصیب نہیں ہوگا اب بھی جب سماج کا حق جو ہے وہ نام اسی بنا پر بات سیدنا باپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تاریخ تقسیم کی ہے وہاں خلق کے ذمہ یقین سے اللہ اللہ رسول اس کی تاریخ میں ملی کی ہے اللہ اللہ رسول یعنی کہ ہم نے بندوں کو اس لیے پیدا کے ذمہ کو تاکہ وہ اللہ کی معرفت سے حاصل کرنے والے بن جائیں میرے خط رقام اور پاکی کا سماج ہے جتنی کی شامل ہوگی تعمیر ہوتی شامل ہوگی تعمیر اور جتنی اکیلت تعمیر ہوگی اتنی کی حق خطے حد تعمل دونوں دونوں ایک دوسرے کا لازمی لازمہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام ہے اگر کام نہیں ہوتی تو ہمارے سب کام نہیں ہوتی اور ہمارے سب کام نہیں ہوتی تو اصلت کے حد ہوتی اور دوستوں ہم اس دنیا میں آئے تو آنے کے ساتھ سب سے پہلے اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ہماری حالت بالکل بدل جاتی ہے حالانکہ آپ سب جانتے ہیں ہائے ایک وہ زمانہ وہ ہم آنندہ مروا ہم نے سے کسی پر یاد دے دینا بہت سارے آئیں ایسے روپئے کتنی کی بات چل رہی بہت سارے آدمی ایسے گزرے دلچسپ اچھے طور پر یہ معلوم تھا اور اچھی طرح یاد تھا کہ کوئی کوئی زمانہ تھا اور کوئی بہت تھا جس زمانے میں خدا کے کی تجلی ان پر دل تھی اور خدا کہا تھا الگ سے بے تم اور انہوں نے بے روزگار اٹھارا تھا کام سے کے میں یہ رحمت اللہ علیہ اور پچھلے دور میں حضرت مذہب جان جانا رحمت اللہ ہیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت خدا نے ہم سے پوچھا تھا کہ الگ پہلے ربت نالم نے تو ہم نے جواب دیا تھا کے سے اے اللہ صحیح بات ہے کہ ہمارا سب کرنے ہے اور اس کو ہم جواب دیتے ہیں تو یہ ایک تھا ایک جو زمانہ تھا جس پر اس کے ساتھ تھی اس دلالی سے جلدی ہم کھڑکی خدا اندر سے دل تھی کتاب تھی جہاں کو دل نہیں بن دوں اور ہم نے خود بخود فطرت تن اپنی فطرت کے لحاظ سے ہم نے انہیں پکارا اور یوں کہا کہ اے ہر بے شک تم ہمارا ہم ہم جب اس دنیا میں آئے تو اس مار خطر وقت کو اپنے اندر لے کر آئے اور یہی مانا ہے غالب القدیب سے جس کے اندر یوں سنا ہے ہم نے خدا کے سننے امت امانہ امانا نظر فیوچر سے جاوت ماتالہ نے اسلام کہ امانت دنیا جو ہے دین کی امانت جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کی جڑوں کے اندر ڈالی گئی ہے ہدایت کا دین ایمان کا دین ہمارے خطے حق کا دین اصل میں ہر انسان کے دل کے اندر اللہ ہمارے تعالیٰ نے اس کو پیش کیا تھا یہ بات نہیں تھی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سے ناسما کر کے تعلم نے بھیجا اللہ نے پوری ہی میں اپنی سے دے دی اپنا تعارف پوری ہی نے کرا دیا تھا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل جا کر میں کل دنیا میں جا کر یا کل قیامت کے دن جا کر انسان نہ چاہتے انسان نہ چاہتے کہ ہم خدا کو پہچاننے والے نہیں تھے مددگار ہم تو جانتے نہیں تھے کہ کون ہے تیری بات کون ہے ہم کہاں سے آئے کس طور پر آئے ہمیں کچھ پتہ نہیں پہلے اللہ تباروں تین مجبوریت کی موت ہر ایک کے کل تم پر سب کرتی تھی کہ جب تک انسان انسانیت کے دائرے میں رہے اور انسان انسان تین حقیقت کی بات رہے جو ربوبیت ملاحیہ کا ہر سیرت سے اشتراک کرتا رہے رب اللہ رب اللہ کو پکارتا رہے اور جیسے جو ہمارے تعلقہ میں تلاوت تھی تم ندیم تاری رب اللہ تمت تاری تدمت چلو والے ہندو ملائل کا اللہ کا آپ ملا آسمنی رب اللہ ہمارا پروزودہ یہ انسان کے دل کے اندرون کی کتاب ہے یہ روز الگ کا دو وعدہ ہے اور یہ روز الگ کی دو حقیقت ہے جو کہ ہر سب کے ہر انسان کے دل کے اندر اگر میں سے گئی تھی اور اگر میں اللہ انسانوں کے دلوں میں اس چیز کو جان دیا تھا تو انسان خدا کی عالم میں آ کر ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہوں کہ وہ کر دی ہو تو وہی جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے نہ تھا وہ یقین کر چکا تھا جو منفا حقیقت کو لے کر آئے ہیں وہ ایک حقیقت ہے لیکن اپنے بنیادی میں بہت ان کی بنا پر اور لوگ کی بنا پر اور دل میں آپ کی بنا پر یہ نکال کر بیٹھا ورنہ ہر سب کے دل کے اندر کی کتاب کیا ہوتی ہے تم بھی ہوتی ہے رب اللہ رب اللہ ہمارا پسند جدا اللہ ہے ہمارا پسند جدا اللہ اسی معنی کر کے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کے آنے کے بعد انسان اس دنیا میں جو آتا ہے انسان کے متعلق کہا گیا کہ جیسے یہ بچہ جو دیتا ہے اس دنیا میں آتا ہے میرے آتا پہ حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ نے ساتھ فرمایا موجودہ یہ بول فکر بچہ جو ہے جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت سے مواد رحمت اللہ کل کرتے تھے تو ہی اللہ کی تو کے ساتھ پیدا ہوتا جو ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نہ آشنا ہو لیکن یہ خدا سے نہ آسمائی اور خدا سے نہ آسمیت اور خدا کو پھر جانے کو دھوکتا ہے ان یعنی دنیا میں آ کر دھوتا ہے اس دنیا سے پہلے نہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی وہ اسلام کی حالت میں ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے جو حالت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہے اور کے سامنے ہی کوئی مجھے رانی ہو کوئی مجھے کے سامنے اس سے ماں باپ کو ہوتے ہیں کبھی میں ہندو بنا دیتے ہیں کبھی اسلامی بنا دیتے ہیں اور کبھی رسی بنا دیتے ہیں یعنی جو جس ماحول میں بچہ آتا ہے اس بچہ اس ماحول کے اثرات تبدیل سے تبدیل سے لیتے لیتے خدا سے حاصل ہوتا جاتا ہے اور غیر جہاں تعلیم ہوتا جاتا ہے خدا کو بھولتا جاتا ہے اس چیزوں میں اڑکتا چلا جاتا ہے یہاں اللہ کے محسوس ہو جاتا ہے خدا کا سطح خدا کا اتنا محسوس کہ جس جتنے زیادہ کیا تھا اس کو نہیں جانتا خدا جاتا ہے یعنی مخصوصی کیونکہ انسان کا مقصد ہے پیدائش کا خدا کو جان لینا انسان کی ہو جاتا ہے اور انسان اپنی نقل نقصان کو بجا دیتا ہے قرآن کہتا ہے مسلح آنتا ہوں ان خدا کو بجاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نقصوں کو بھی بجا دیتے ہیں اپنے نقصان بھی صحیح نفا اور ضرور نکاح کے کام میں نہیں رہتا اگر اپنا صحیح نفا اور ضرور انسان کی نکاحوں کے کام میں ہو اور انسان اپنے نفس کا پہچاننے والا ہو تو وہ خدا کا پہچاننے والا ہوگا اور اگر اپنے نفس کو نہیں پہچانتا تو خدا کو نہیں پہچانے گا خدا کو جانے گا تو نفس کو جانے گا اور نفس کو نہیں جانے گا تو خدا کو جانے گا اسی سے متعلق زیادہ رسیم نے کہا نفا کا انہوں نے اپنے نفس کو جان کے خدا ہوتا ہے کی پہچان سے خدا کی پہچان آتی ہے اور خدا کی پہچان سے انسان اپنے اچھے بھلے اور برے کو جان نکالا بن سکتا میں رہا تھا اس دنیا کا ماحول جو ہے یہ خدا نا انسان کو بنا دیتا ہے اور ملا رحم سلام کی بہتر اس لیے ہوتی ہے کہ یہ راشن دنیا جو کہ دنیا کے ستنگوں میں کل اور دنیا کی چیزوں میں اٹک کر اور دنیا کی بے سورت میں الٹ کر اور ان بچوں کے چکر میں آ کر اور راجا کے چکر میں آ کر لال دولت دلی بچے تجارت جواب مختلف چیزیں دنیا میں مل کے کر رہی ہیں مختلف چیزیں میں خدا سے حاصل کرنے والی ہے ہر بات جو ہے یہ حاصل کرتی ہے حاصل انسان کو خدا کے تازی ہوتا ہے اس تازی انسان کو یہ دنیا خدا سے حاصل نہیں کرتی خدا والے کے لیے دنیا کی ہر چیز کا خدا کا کمال دکھائی دیتا ہے اسلام میں نہیں ملتا جو چیزوں میں رہتے ہوئے بھی خدا محسوس ہوتا لیکن اس کے لیے ہے جس نے ایک دفعہ اپنے دل کو غیر اللہ سے خارج کر لیا اور جو اللہ میں رکھتا ہوا ہے اور جس کے دل میں جو سنایا ہوا ہے وہ ہر حال میں جس چیز میں بھی ہوگا میری طرح نماز بھی آئے گا اس کی نماز نماز کی دن ہوگی نماز پڑھے گا لیکن نماز نماز نہیں دن ہوگی نماز کی تقدیم تحریر کہہ لے گا اللہ اکبر کہہ لے گا لیکن اللہ اکبر زبان پر ہوگا اور اس کے دل میں وہ چیزیں ہوں گی جن دل کے لحاظ سے وہ بڑا سمجھتا زبان سے رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن دل کے اندر وہ چیزیں اب ہی ہیں جن کے حقیقت کے لحاظ سے اس کا دل سے بڑا سمجھتا ہے ہم نماز کی حالت میں ہم چیزوں کا آخر کرتے ہی خیال خواب آپ ہی نہیں آ رہی کے سوالات آتے ہیں یا نہیں آتے اگر ہم خدا کو اکبر چاہتے ہیں تو پھر ناری کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے میں آنے کی جگہ کہاں رہتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ زبان پر اللہ اکثر ہوتا ہے اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب بڑی ہیں اگر یہ بڑی تو ہماری تو کتاب کافی ہوگا تم ضروری آنند سے پورا کا پورا آنا بلکہ میں ہونا چاہتی ہوں آنند اس چنتا میں آ جائیں گے دن بتی ہر جہاں میں سکون دیوانے تو ہر جہاں سکوں اس کا جو ہوتا ہے اس کہ ضرورت اشیا نہیں ہوتی نقصان نہیں ہوتی جو چیزوں میں اٹکتا نہیں وہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے ارادے حق کے مطابق اس میں حق کے مطابق حق کے مطابق استعمال کرتا ہے وہ اپنے نفس کی چاہت کے ساتھ وہ اپنے دل کی لگن کے ساتھ اور وہ اپنے نف کے پتابن کے ساتھ چیزوں کو استعمال نہیں کیا سکتا وہ اگر استعمال کرتا ہے تو صرف اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کا خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں دی ہیں ان چیزوں کو ان روزوں پر لگا جن کا پر میں چاہتا ہوں کہ تم اسے لگا دے کا استعمال اگر آسان کے اندر ہے تو وہ خدا کا دلانے والا ہے اور کا اگر استعمال خدا سے آسان سے ہٹا ہوا ہے تو وہ انسان کو خدا سے ہٹانے والا ہے خدا سے دور کرنے والا ہے چیزیں انسان کو خدا کر دانس نہیں پہنچاتی بلکہ چیزوں کا استعمال اگر صحیح رکھتا ہے تو وہ انسان کو خدا تک پہنچا دے گا اور اگر صحیح استعمال نہیں ہوگا تو ہر حال میں انسان کو خدا سے دور کر دے گا انہیں تو یہاں تک چاہیے ہے ہاں تو بڑی بات دیکھو ہے نماز بہت بڑی بات ہے نماز بہت بڑی بات ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص آتا ہے اور نماز کو پڑھتا ہے تو وہ خدا کی رضا کے لیے نہیں پہنچتا اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں یہ نمازی ہے تو اس کی نماز کو خدا تک پہنچائے گی یا جہنم تک پہنچائے گی خدا کو نہیں دلائے گی جہنم تک پہنچائے گی وہ نماز جس کا مقصد خدا کی رضا نہیں ہوگا نہ تو ایک کا ہوگا لوگوں کو خوش کرنا ہوگا اسی طور پر ایک چھوٹا ہتیا کے عمل پر جاتا ہے ہتیا کا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے لیکن اگر حج کا عمل اخلاص کے ساتھ نہیں اور صرف اس لیے ہے کہ میں دنیا میں بڑا حاضر پہلایا جاؤں اور لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا حج کر کے آ گیا ہے بہت بڑا لحاظ اور مخصوص خدا کی ودا نہیں اس حج کے اندر صرف صحت ہے صرف مزید ہے صرف اٹھایا ہے تو یہ حج اس خدا کو پہنچائے گا اس کو دور کرنے والا تو دوستوں اتنی بڑی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی بڑی زیادہ اگر ان کے اندر اخلاق سے ہوتا اور وہ خدا کے بھی نہیں ہوتی تو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے لیکن ان صرف ایک بہت بڑا ان جو ہے ایک بہت چیز ان خدا کی کتابیں اور قرآن کریم کہتا ہے ان میں اللہ کتابیں دل کہ لوں گا اللہ کا اگر کوئی ڈرتا ان نما ماں کا حضرت کا سیکھا ہے اور صاف بتا رہا ہے کہ حقیقت میں اگر اللہ کا اگر کوئی ڈرتا ہے ان کا حقت کا سیکھا ہے اس ساتھ بتایا ہے تو حقیقت میں اگر تم خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو وہی سب ہو سکتا ہے جو عالم ہوتا ہے اگر والا نہیں ہوگا تو وہ خدا صحیح معنی میں ڈرنے والا نہیں آتا اکترین ایک آتا ہے جو جو کہ انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے وہ انسان کو لبائی بنا دیتا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس انسان کے دل میں آ کر تفاوت پیدا کر دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ حدیث حد اپنی پاپنا فرمایا کہ خدا کے سب سے دل جو دل ہوتا ہے اور سب اگر اللہ سب دن جو ہے تو سب سے زیادہ یا کتاب سے دل ہوتا ہے یعنی آتا ہے اور علم کے آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو خدا والا ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انا عالم کم بندہ وقت کم بندہ میرے طرح اپنا آتا ہے وقت کم بندہ میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کا جاننے والا ہوں تو تم سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہوں ان میں نہ ہی آئے گا تو سچے پہ ہی آئے گی اور سچے پہ ہی جب آتی ہے تو سر سچے پوچھے کہتے ہیں مطلوب خصیت کو ہے اللہ کا گھر جو کہ اللہ کے ہاں مطلوب اور مطلوب کو ہے جس کے متعلق ایک حدیث کی دعا میں آتا ہے میرے آقا کے لیے لمبیا حضرت محمد مصطفیٰ کا تم نے احساس فرمایا اللہ ہمارے تلو کا ان خصیت کا نہ تجیب بہن جنگ نہ بہن اے اللہ میں اپنی سے دو خصیت چاہتا ہوں وہ تیرے گناہوں سے جب میرے درمیان میں آئے ہو جائے یا ان کی خصیت آئے گی جب ضرور ملتا ہی آئے گا اور ان میں واقع اگر صحیح میں ان میں دا ہی ہے تو جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اللہ سے زیادہ گرمی مانا ہوگا اس کے اندر رفتاری ہوگی اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا اس کے اندر خدا کا ڈر ہوگا تو خدا کا جاننے والا جو اپنے علم کی سطح سے برابر ہوگا جتنا علم آتا جائے گا ہمارے سطح بند کرتی جائے گی اور جتنی ہمارے حق بند کرتی جائے گی اتنا خدا کا تعلق بچتا جائے گا اور جتنا خدا کا تعلق بچتا جائے گا اتنا انسان کے اندر اپنے دنیا پیدا ہوتی جائے گی آئے گی اب تک کے طریقے سے دیکھ کر جو ہے وہ عام لوگوں کے گھر اور فوج کی طرح نہیں ہوتی بلکہ خدا کی حکمت خدا کی مال سب کے ساتھ مقبول ہوتی ہے اور خدا کی مال سب جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر خدا کی ذات انتہائی جمال والی ہے خدا کی ذات انتہائی کمال والی ہے خدا کی ذات انتہائی رحمت والی ہے خدا کی ذات انتہائی محبوبیت والی ہے تو جو خدا کو جانے گا خدا کو چاہے گا خدا کی محبت آئے گی ان دنوں میں جو ان میں ماہر والے ہوں گے ان کے دنوں میں خدا تکلیم ہوگا جو جس طور پر خدا سے ڈرنے والے ہوں گے اسی طور پر خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے جو بنیادی چیزیں ہیں جو تجید تین کے نتیجے کے طور پر ایک آدمی کو دل میں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ہے خطرہ الہی اور محبت الہی خدا کی محبت اور خدا کی سبزی اور یہ دونوں لازمے ہیں خدا کی حق کے جب جلالی کتاب کا ضرور ہوتا ہے تو انسان خدا کے ڈرنے لگتا ہے حسمت بچتی ہے اور جب جلالی کتاب کا ضرور ہوتا ہے تو انسان کے اندر خدا کی محبت آتی ہے خدا کا پیار آتا ہے اور خدا ان کے دور کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک آپ کے تعلق کا اپنے محبوب کے ساتھ دیتا ہے اسی طور پر بندہ جو ہے وہ خدا کے کا رکھنے والا ہے جاتا بہر حال میں یہ کر رہا تھا کہ میں اب تم ہوں ایک طرف تو ان سے پڑھ کر کوئی بندی مت نہیں اور دوسری طرف کیا سب حادث میں آتا ہے ابھی بڑے کی اتنی روایت ہے جس نے انہیں تین سبوں کے متعلق کہا تھا اور اس نے تین مرتبہ حدیث کے بیان کرنے کے دوران میں جو ہے اس کو تھے اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ایک سب کو لایا جائے ایک سب کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان سے پوچھیں نے کیا کہا کیا کام کیا وہ کہے گا اللہ میں تیرے کلام سے پوچھا میں تیری کتاب سے لالا یعنی کہے یا میرے سہارا کیونکہ سان کا مدعا جو ہوتا تھا میرا آج کی طرح سورت کا پڑھنے والا نہیں ہوتا میں قرآن کو سورت کے پڑھنے لینے والے کا نام کام نہیں تھا میرے اپنے میں لیکن میرے اول میں تاریخ جو کہلاتا تھا وہ قرآن کے مالکی کا نا آیا اور تنا کا جاننے والا بھی ہوتا تھا کیونکہ صحابہ کے زمانے میں وہ تعلیم کے زمانے میں وہ قرآن کو کرتے تھے اتنا پاس کی روایت ہے اور روایت ہے تو چاہتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن کی دس تھے صرف جب تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کے جملہ مسائل ہوئے سب عمل کرنے والے نہیں بن جاتے تھے تو اس دور میں کاری برا کہنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس زمانے میں کاری جو ہوتا ہے وہ آنے کا عمل ہوا کرتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پورا آئی کا قرآن کے لفظ جاری ہو گئے لیکن حقیقت یا دن کے اندر نہیں آتی قرآن جو آتا ہے تو زبان پر آتا ہے لیکن زبان سے پہلے اگر انسان اخلاق کے ساتھ قرآن کا پڑھنے والا ہوگا یہ قرآن کے ساتھ خدا کا نہیں ہوتا قرآن جو ہے خدا کا کلام ہے یہ خدا کا نور ہے اور یہ خدا کا نور انسان کے کل کے اندر اترتا ہے دل کے اندر جا کر خدا کا پکڑتا ہے اور سب سے پہلے قرآن کا تعصب جو ہے وہ دنوں کے اوپر ہوا کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب سے پہلے دل کے اندر یہ قرآن سنا اور آپ کو دنوں سے اپنایا ہے اور اس کی ایمانیت کو حجی خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ میں آئی آپ کا دل اس قرآن سے نظامی بنا اور اس نیل کو آپ نے اندر لیا اور وہ نیل حضور صاف صلی ہو علیہ وسلم سے جتنا جتنا قرآن حضور کے اوپر کرتا چلا گیا قرآن اپنی نظامیت کو حضور صاف ستم کے پورے ساتھ میں ڈالتا چلا گیا اور آپ کا خون قرآن کے علیم کا جنسینا بنتا چلا گیا اور صرف یہی نہیں بات تھی تو قرآن کے ملکوں کا وہ ٹھکانا تھا بلکہ قرآن کی حقیقت کا ٹکانا تھا قرآن کے عظیم کا اور حقیقت ان کے سب سے پہلے لوگ محمد یا صدم اللہ آپ کا پیا تھا جس نے تو قرآن کے علم آئے آپ کا پیا تھا جس نے تو قرآن کے عظیم کو سمجھا آپ کا پیا تھا جس نے کہ قرآن کے ایک حق ایک پیسے اور ایک ساتھ کی حقیقت بھی اور قرآن کے پنجارا پوری حقیقت حقیقت کے ساتھ مطلب ہوئے تو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوئے جہاں تک کہ آپ کا سیما حقیقت میں پرانی پرانی داخلہ کا ایسا جب جینا بن چکا تھا کہ جا کے وہ محفوظ میں قرآن کے ناراض سے جب مداخے ہیں کسی کو تو وہ تمام کے تمام اور ناراض جب وہ محفوظ میں قرآن کا ہیں وہ سب کے سب سینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تین اپنی دیکھتے ہیں تطر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ محفوظ پر ابھی میں پرانی کا قدر ہے جس میں کر سکتی ہیں دونوں کی دونوں کے الوار میں تلاش نہیں پایا جاتا دونوں ایک گھنٹے کو دکھائی دیتے ہیں جو تجلی دلی میں پرانی یہ محفوظ طرح ہے جی تجلی دلّی میں پرانی سنیا میں مدد کی جاتی ہوں اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کو اس لیے گیا تھا کہ اس میں پیر محمد یا نہیں ہونا تھا اصل مقصود تو محمد رسم کی وہ معافی تو جنگل مقصود کرا دی گئی تھی حقیقت تو وہ نافیف مقصود کی گئی تھی یہ رہا تھا کہ پورے محمد و قرآن آیا اپنے پورے نیوز کو لے کر آیا اپنی پوری حقیقت کو لے کر آیا اپنے پورے تاثر کو لے کر آیا اب یہ قرآن جب دل میں آیا ہے اس میں قرآن جو آتا ہے تو قرآن ملا اس کے دل میں قرآن آئے گا اس کا ذکر قرآن سے خالی نہیں رہے گا بجلی کی سڑک سکتی ہے کبھی بجلی میں ہاتھ کا آنا ہے اس میں اگر بجلی آئی ہو تو میں ہاتھ لگا دوں تو ایک دم میرے قرآن کے جو جاتی ہوں میرے پورے پورا تین کو ستا دوں آئے کیا قیامت کہ قرآن کی تبدیلی ہوتی ہے جیون کے اوپر قرآن کے لفظ آتے ہیں زبانوں زبانوں کے اوپر نہ ہمارا دل بدلتا ہے نہ ہمارا چتر بدلتا ہے نہ ہمارا اخلاق بدلتا ہے نہ ہمارا کردار بدلتا ہے نہ ہمارے آغاز بدلتے ہیں نہ ہمارا دس بدلتا ہے نہ ہمارا باطن بدلتا ہے اگر نہیں بدلتا تو سب اپنا ہے الفاظ یا آ رہے ہیں کون آ رہا ہے حقیقت امام حضان رحمت اللہ علیہ تو قرآن کے لفظوں کو تو بالکل کیا جا کرتا ہے اگر اس طور پر آپ کا سہ زبان زبان لفظ آپ کا ادا کر دیتے ہیں اگر آپ سب تیری زبان پر آ جاتی تو تیری زبان چل جاتی آپ کا حد سے آپ زبان پر نہیں آتی ہیں جب تک گے تیری زبان نہیں جلے گی تو جب اس کی حقیقت آئے تو زبان چل جائے گی کسی طور سے جب تک کہ الفاظ کے بہت برتن خالی ہے میں نکاح برکت برتک نہیں لیکن جب اس کی حقیقت آئے گی تو جا کے چلو ایک تھا منصور منصوبہ وہ ہے حسان کہ منصور حملہ ہے اس کا نام اس کا وہ کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں تو یہ لوگ کیسے پورا قرآن پہنچ جاتے نہ تو دو دور مار اللہ کے کہیں تو نقاب میں نہیں رہ سکا یہ پورے کے پورے قرآن کو اپنے اندر کیسے کمو دوں سمندر جن کی ہے کتنی نہیں رکھتا کلندر جھوٹ ہر کر مار کتنی نہیں رکھتا کبھی یہ سیر قانون ہے لگتا ہے بھی جاتی کا اگر قرآن کے دو دور بھی دل کے اندر اتر جائیں تو دل کی زندگی بدل جاتی ہے حضرت دوبارے میں متن کاٹتے ہیں بخاری کی روایت کہ میں گزر رہا تھا کہ میں یہ پاس کرنا سن کی زبان پاس سن لی ہے کہ چل پاس قرآن تو تین ہزار دن میرے پاس کے وقت پورے وقت کتاب دن وقت تو وقت میں یہ قرآن کے لفظ کیوں میں تم چیزوں ہوں گزاری کی متن کاٹتی ہے تو نہ کل بھی یقین دو میرا میرا دل پورا رہا میرے دل کی جو حالت نہیں رہی تھی جو تعلیم حالت تو بات آ رہی تھی وہ کام پر نہیں آ رہی تھی وہ دل پر آ رہی تھی وہ دن دل کی دنیا بدل کر اور جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو جسم کی دنیا بدل جایا کرتی انسان کا دل کے تادر ہے میرے آقا آتا سندر لمبے پری رقدا میری لگی ستا تو ملا ہوتی میرے ساتھ سنایا تم وقت لگا تم فلحٹ فلحل وقت سن لو تم ہتر ہوئی ہو تمہاری قسمت کے اندر ایک دوست کا دوست کا اگر وہ درست ہو گیا تو تمام قسم درست ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام قسم بگڑ جائے گا اچھی طرح جان لو پر دیکھتا ہے وہ دل ہے اگر دل درست ہوگا تو جسم درست ہوگا تو دل بگڑے گا تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا یا کے ڈاکٹر کہتے ہیں نا تو دل تمام قسم کو کا تین دیتا ہے اور اگر ان کی چیت ان کی روانی بند ہو جائے تو پورا چکر خراب ہو جاتا ہے اسی طور پر خدا کا اس سے دن چاہتا ہے تو تمہارا دل جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت سے دیتا ہے اور ہدایت کے ہند سے تمہارے پیٹ تک پہنچاتا ہے تمہاری آنکھ تک ہدایت کا لوگ پہنچے گا تو تمہاری تمہاری آنکھ بے دوسرے استعمال نہیں ہوگی اگر ہدایت کا بھی تمہارے کانوں تک پہنچے گا تو تمہارے کام غلط بات کے سننے والے نہیں ہوں گے اگر ہدایت کرتا ہوں تمہاری زبانوں تک پہنچے گا تو تمہاری زبان غلط کام سے کرنے والی نہیں بنے گی اگر تمہارے کس تک پہنچے گا تو جس کا تمہارے ایک کتا جو ہے وہ عبادت سے اس پر آئے گا وہ غلط کام کا کرنے والا نہیں ہوگا وہ صحیح کام کا کرنے والا پہلے بتانا ہوتا کیا کہ کا رنگ رنگا ہوتا ہے رنگا سے کسی نے پوچھا تو نبی نے پاس کے لیے لمبیا ہے تو ہم تم کا پھر کیا تھا ہمارا پھر کبھی ون کرا پھر تو کرا آپ کا پھر کیا تھا کرا قرآن میں ایک شد سے پڑھتے چلے جائے چائے رکملہ سے لے کر تین مار آئے گائے رکنہ سے لے کر تین مار کام کرنے میں دس جو ہے یہ سب ایک دن دس بعد دس کافی سب گائے باقی ڈائرہ سے لے کر تین ہمارا سلسلہ ہے قرآن ہے جب ہمارے ٹیملہ سے لے کر تین مار تک دیکھ کر چلے جاؤ جو قرآن میں تمہیں دکھائی دے گا تو محمد تک کی بات نہیں قرآن کا ایک ایک عمل وہ نیل جو قرآن میں خدا کے کلام کی صورت میں جاتا ہے وہی نیل محمد قسم کے آمار کی صورت میں مجسم ہوا مکمل ہوا صورت تبدیل ہوا مکمل ہوا یعنی کہ کسی کہتے ہیں آمار محمد ہوا اتنا نظریہ کیا ہے قرآن کی عملی تبدیل کا نام اتنا نظریہ ہے قرآن کی عملی تصویر کا نام سنت مدبو ہے قرآن کی عملی تصویر کا نام محمد لسن کا طریقہ ہے قرآن کی حقیقت جب پورے اپنے وجود میں آتی ہے اور جب تک بنتی ہے اور ایک سورت کے لے لیتی ہے اس وہ سورت تصویر کا نام کیا ہے جو محمد لسن کا طریقہ ہے بالبا اگر قرآن سے آپ لینا چاہیں تو محمد لسن کو دو سے قرآن بھی ہوگی جیسے قرآن قرآن ناطق ہے ہم سالک ہے خود نہیں بیٹھتا بلکہ بلایا جاتا ہے محمد سفر کے ساتھ قرآن ناطق ہے دوڑنے والا قرآن آپ کا ہر عمل قرآن آپ کی نکاح قرآن آپ کے دکھ سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے یہ قرآن کا نمنا ہے اور یہی بھی حقیقت ہے یہی وہی وہ حقیقت ہے کہ محمد نسل کے آمار سے توڑ کر دور نہیں رہ سکتا اگر کوئی سکتا ہے تو سنت میں اللہ ادا کرے ہر طرح کے تجیا کو توڑ دیا جائے یا محمد نسل کے طریقے سے ہٹ جایا جائے تو قبل ہم آ سکتا ہے بے پاس کرو اور سب اگر سے پڑھے زندگی میں مٹی چلی جائیں تو خدا کے نہیں سے خدا خدا کے سہن کا پارک بات جو ہے جو کہ خدا کی سیرت سنتا ہے جو یہ ہے کہ محمد سفی کے طریقے ہمارے نزدیک قرآن کی دعوت محمد سفی کے پاس قرآن کی اسی طرح بلاتا ہے خدا کی طرف بلاتا ہے اور خدا کی طرف آنا محمد سفر کے راستے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ لازم ملتی اور بہت بڑے مواحد عالم دیتے ہیں جب کی تحریر کے لحاظ سے بہت ہوتی ہے اللہ نے مسلم رحمۃ اللہ میرے مقام پر لکھتے ہیں مدارک الطالبین کی ایک کتاب ہے اس طرح کے متا ہے تو لاحب اللہ کہتے ہو تو لائح اللہ کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی کہ محمد نہیں ہوتا ہر اللہ کے اندر محمد رسول اللہ جو ہے منتقل ہے یعنی خدا کا لینا جو ہے محمد وتن کے راستے محمد ساتھ کو لوگ پیش نہیں ہے ہر محل کا اپنے پاس لیا جائے گا لیکن میں بات اس کو کر رہا تھا تو خدا تک پہنچنا ہے مقصود کیا ہے خدا تک رکھائی خدا کی بار حق اور اپنی ابھی کا کما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خدا کی سب سے بڑے جاننے والے آج اپنا سب سے زیادہ جاننے والا خدا اور خدا کی زندگی میں آپ سے بڑا بندہ کوئی بھی کوئی دنیا میں نہیں آیا جتنی زندگی آپ نے کی ہے کسی بھی کی کی اس زندگی اسی بند اسی زمین میں کے ساتھ کروں گا اور ہمارے آقا سید سلند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص سوال بیان کرنا چاہتا ہے تو اس وقت آپ کو ہر کے نام سے یاد کرتا ہے یہ آپ کی اصلیت کا سوال ہے تو تو اصل ایک اب ہوتا میں بھی بنتا ہوں لیکن کمال بنوں میں بنتا ہوں لیکن میں بنتا میں صرف بنتا ہوں لفظ کا بنتا ایک ہوتا ہے ابو لفظ اور ایک ہوتا ہے اپنے رقص اور نہیں اپنا تم کو دے وہ اپنے رقص اپنے کمال کے ساتھ اور جس انتہا پر اب انتہا تک کہیں جاتی ہے نہیں تو اب ابدیت کے انتہائی اور اس اب تھا گنجے اب ابد گنجے اب اب تو اب ڈر اب ہی سے ڈیٹے میں سدا کا انتظار نہیں کر اب جو ہوتا ہے وہ ابتدا کی حالت کی اب جو ہوتا ہے ابتدا کی حالت کی وہ غریب ہوتا ہے طالب ہوتا ہے وہ راہ پر چلنے والا ہوتا ہے جو اب ہی ہوتا ہے وہ اس کا نراج بن جاتا ہے وہ اس کا مطلوب بن جاتا ہے وہ اس کا راہی بن جاتا ہے تو محمد کا سمجھتے تھے مرادیت حق کو اس مقام پر تھے تو جس کے متعلق قرآن نے کہا میرا دو پہلے تین سو ہر جی کا پہنچنا اے محمد اسلم اللہ تجھے اتنا دے گا تجھے راضی کرے گا وہاں جو اب ہی کے مقام پر فائد ہوتا ہے ایسے ہی تم کام کر کے فائد ہوتا ہے کس کا بنتا ہوتا ہے اس کے لیے خدا بند قدوس جو ہے خدا خود تعلیم بن جاتا ہے اور خدا بند قدوس اس کی آشینوں سے پورا کیا کرتا ہے اس کی نرادوں سے گھر لایا کرتا ہے جو قرآن کریم کئی واقعات آتے ہیں وقت نہیں ہے تم تقسیم سے تم واقعات کو بیان کروں ایک موقع میں سنایا تو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تد مرا لوگ تج مرا تک لوگ گھر سے محمد سوچ ہم تیرے چہرے کا کر آسمان کی سر کو تیرے چہرے کا آسمان کی گھر اتنا دیکھتے تھے بس کیا ہوگا اگر مدد جنم کا خدمت انسان کا اور محمد سرکن ہم تجھے اس دنیا کی طرف توڑ دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے تمہیں یہ کر رہا تھا کہ جب انسان ابیت کے سوال سے آتا ہے تو جب محبوبیت وقت کے مقام پر پانی دے جاتا ہے تو ہمارے آقا جیسے جو صرف محبوبیت کے بعد نہیں تب سے یہ دنیا تو بلکہ میں بھی کہوں تو پورا سید اللہ نہیں تھے بلکہ کیا ہے محبوب گھر سے آپ نے محبوبوں سے وزیر بچا ہے خدا کے محبوب تو خدا نے خود بھی کہا ہے ان تم تم ان تم تم حدین اللہ ہر کبھی مجھے خود ملا اے بندے میرے اے میرے بندے اور جو لوگوں کو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جی کہتے ہو کہ ہم مان لے آئے اگر تم اتنے میری محبت کا دعویٰ تو سب کا دے تم میرا استدا کرو تو میرے نبی کا استدا کرو محمد تم کا استدا کرو جو محمد کا تم کا استدا کرے گا ہم اسے وہ اللہ سے اپنا محفوظ بنا دے گا یعنی محمد کے ہے جو محمد کا تم کے رقبت چلے گا وہ خدا کا بن جائے گا وجہ یہ ہے کہ آپ ہم ایمان اندیا ایمان اللہ تو جو ایمان اللہ کے رقص ابتدا کرے گا مجھ خود پھر ہوتا چلا گا جائے گا اس دن میں کسی نے اچھا کہا ہے کہ تم آپ میری باتوں میں پورے معاملے میں لے رہے میرے منہ میں پیڑ دے گیا ہوں کہہ رہا ہے کہ چاہت یا مجر ہو جو کچھ بھی ہو ہر ادا محروف کی محروف ہے محروف کی ہر ادا محروف ہوتی ہے تو محمد کرسن کی اگر اداؤں میں محروبیت نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کس کی اداؤں میں محروف ہوتی ہے میرے آقا سن مندیا حضرت محمد مستفا سن اللہ علیہ وسلم کی ماہیت تو حیران اور سب سے سب قربان ہوتے وہ آپ نے نصیب لڑائے کا نصیب سنا ہوگا کہ جس کو تم نے پاس کیا تھی حضرت الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھوں کے نیچے کو جدا کرنے سے پے تک نے جدا کیا آپ وہ بھی سمجھ لی کہ کا نیچے کا یہ ہاتھ تھا میں غلط نہ ہی سکتی تھی آگے آگے سکتی تھی تو تیرے ہاتھ میں کم ہے تو میرے ہی بجے سنی بولے نہیں نا ہمارا سارا کر سارا کے تمام درخت جہاں جنگل کے اپنے سروں کو پہلے کے لیے نہیں تمہیں کون سا دل ہوگا کسی کتاب کے لیے آئے گا تو تیرا تیر ہمارے اندر جانے تو محمد کا کمپنی کے آدھار جہاں جن کی ایک آدھار خدا رکھا محمد کا کی ایک آدھار خدا رکھا ہے جتنے محمد قسم کے طریقے سے لے لوں گا جس میں خدا سے لے لوں گا تو جس سے محمد قسم کے طریقے کو دیکھوں گا خدا کی قسم خدا تو سالوں تک سے نہیں ملنے کا اگر لگا سکتے نہیں ملنے کا اور خدا تک پہنچنے کی ایک بہت قدیم ہے ایک بہت راستہ ہے یہ تبدیل کر دیا گیا یہ حاصل کر دیا گیا اور یہ کون سا راستہ ہے محمد قسم کا محمد کا راستہ تو محمد کا کم سارے لابدین ہیں سب سے بہتر بندے ہیں خدا کے اس بنا پر اب جیت کا سوال نصیب ہوگا محمد ہی مطلب طریقے تک آ کر آتے سب تک نکل آئے گی محمد مطلب پنچو طریقے تک آ کر تو مجھے کر رہا تھا کہ دیش کو دس کے انسان اس عالم میں آ کر جیت جاتا ہے خدا کا پہچاننا اپنی نفس کا پہچاننا اس سے حاصل کرنے کا سب سے طریقہ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے تو خدا کو جاننا چاہو تو محمد کا سم کے طریقے سے آؤ اپنے نفس کو جاننا چاہو تو محمد کا سم کے طریقے سے آؤ جب استفا دن سا سے اترا سے اگر بڑی میرا تین دن سے دینا حکومت محمد قسم کا طریقہ ہے جو ہمارے سطح سب کا کھیلتا ہے اور انسان کے حق میں فائدہ سروستا ہے سب محمد قسم کا طریقہ ایسا طریقہ نہیں جو تمہیں جنگل میں لا کر دکھا دے ایسا طریقہ نہیں جو سو کے ساتھ تو چالو ہو سکتا تھا اور آج بھی ہو سکتا میرے آتا سندر لمبیا حضرت محمد کے قسم ہر زمانے سے آئے ہر زمانے سے رہے ہیں کوئی زمانہ آپ کی گھر کے ساتھ آ سکتے ڈاکٹر پیدا کے ساتھ کا اچھا گزر گیا اب تو زمانہ آگے بڑھے تو زمانہ کہاں آگے بڑھا میرے آقا کا تو ایک قدم وہاں پہنچا تھا جب آپ نے ناراض کی لڑائی سنی تو جہاں تک تو براج تک کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اس کا قدم کر تو محمد لکشمی کا تو ہر قدم رہا ہے تو ہمارے پرانا بابا میرے تو آدمی غلط غلط کرنے والے کتاب دیتا ہوں ہر قدم پاس تیرے رسی ہمارے وہ دلوں کا رفتار دے کر دیتا ہوں جب دیکھو کہ ایک قدم کو ہر راج تک پہنچ جاتی ہے تو محمد سے تم کا قدم کہاں پہنچتا ہے یہ تو دیوانی ہے یہ کافی دوسری کبھی تو اللہ سے بندے دوسری کبھی ہو رہی تو کیا کما دے گے جہانت کا کمال ہے تاکہ ایک دور جاہریت کا جاہریت پورا تھا اور جاہلیت کو پہنچا بولی تو رہا وہی غریب وہی خدا کے حسم وہی انسان کا اپنے دل پر چنتا وہی خدا کے کا لے جانا یہ کو سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت کی دنیا میں دو دیکھتے ہیں انسان کے سامنے آ گئی دو ان کی تلاش میں ہے اور جن کی درخت میں سے داخل ہو گیا اس میں انسان مت کتاب تلاش کرتا ہے اپنے کے کو تلاش کرتا ہے انسان کی حقیقت جو ہے انسان اس کی تلاش نہیں اس زمانے میں انسان خدا کا تلاش نہیں سدا کر تم دل مر گئے دل مر گئے روحیں ختم ہو گئی روحانیت کا جنازہ نکل گئی یہ زمانہ دل کی تبریف کا زمانہ نہیں یہ زمانہ دل پرویلیوں کا زمانہ نہیں یہ خدا کا سمجھ کے سکوں گے تم تنگ کا یہ نہیں کافی بہت تم تنگ میں کتنی نہیں نہ خدا نہ رسی نہ حقیقت آخرت کتنی نہیں بس ان کے سامنے دیکھ دو چیزیں ایک اپنا بطن اور ایک اور ایک دنیا ہی دنیا آسمان زمین کے دائرے کے اندر کائنات میں دو کچھ دکھتا ہوا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دو چیزوں کے لیے یا تو اپنے مت کو بناتے ہیں اپنے کسی مت کو بناتے ہیں اور یا چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تمام محنت اس لیے چاند تک پہنچتے ہیں سورج تک جاتے ہیں ستاروں کو لیتے ہیں چیزیں بناتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن سب کا حاصل کیا سب کا حاصل کیا ایک لفظ نہیں بھی کہیں کہیں گے کہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے بن جائے تو یہ دنیاوی زندگی کتنی ضروری نہ کل کی خبر نہ کل کی خبر نہ بچپن والا جانے نہ بچپن والا جانے نہ بچہ جانتا ہے نہ بڑا جانتا مجھے پتا نہیں کہ میں زندگی کی حالت میں یہاں پہ ہوں تو جا سکتا ہے آپ پوری کی دو زندگی وہ تو پوری کی پوری زندگی میں پارنگ ایسا ختم ہو جاتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا پوری بے دوست کو لے کر مضبوط تک ستاروں تک سورج تک چاند تک صرف زندگی کے سماج کے لیے ہے تو اس زمانے پر ایک بہت بڑا ہوتا ہے سب زمانے پر ایک بہت بڑا چاہتا ہوں تو میری ہم سنا لگا تو یہ مطلب مطلب مطلب سخت جو تخت کے بعد یہ تو سخت سابق ہوتے ہیں ہمارے سے ہماری گاہ ستر پڑے تو ہے چاہے وہ کوئی جانسن ہو اور چاہے وہ کیا ہنسا چاہے وہ سب محمد بنا کا کے آ گیا ہمارے ان کا کو نہیں وہ جس کے سامنے سوبے کہا جائے وہ کسی سمجھتا ہے کے پتن کیا بنا ہے ان کی طرف بھی کرے جس کے سامنے میں محمد پتن کا ایک ہوگا نمونا ہوگا دین ہوگا اس کے سامنے کچھ ملے گی سے دن کہ اگر دن کہیے بلا کے کرتا ہوں تم کام کے کرو دل پر مہارا اگر ہم نے مسلم بن گیا ہے تو ہم اس وقت یہاں آ جاؤں اور ممبر پر کھڑے ہو جاؤں اور ایک طرف گانس پر جن امریکہ والے کروں ایک طرف کا ریپ کروں اور ایک طرف ہمارے اس زمانے کے سب سے رہنا پروگرے بہتر تک رکھیں جن کو سے کرے گا تو سب ایک بچے سوار دے آؤ میری طرف ہاں، میں تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہوں یہ تو کہیں گے گنمنٹ تک پہنچاتے ہیں کہیں گے جہنم تک پہنچاتے ہیں دوسرا ہے میری طرف اب سب طرف سے آواز آ رہی ہوں سب تمام دروازوں سے اور اگر پوٹ سن رہے ہوں آرٹ پہنچتا ہوں گا لوں گا اللہ کے بندے میری طرف آؤ آئے اللہ کے بندے میری طرف آؤ تم نے سب سے بتاؤ کہ سل پہچا سمجھ کے بعد کن کرد تھا پر ہمیں کتنا سے کرنے پر آگے لوگ بھی نہیں کرو اگر مسلمان ہو میرے مثال سمجھ میں نے کہا کہ اگر وہ پر ہے دے دروازے پر اور دنیا کے جو تمام نظام اور یہ دنیا کی تمام مین جو جیسے تاریخ دور میں کر کے سامنے آ رہے ہیں یہ سب ایک دروازے پر کریں گے اور ہر ایک دلاتا ہے کہ تم اندر آئے تمہاری کامیابی اس میں ہے اور محمد قسم سے بات ہوں سلی والے کلا سلی والے کلا سلاح کی طرف آؤ سلاح کی طرف آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ تو مسلمان ہونے کی حقیقت سے ایک لہن سے میری کئی آپ سوچیں گے تو کبھی کی طرف چلے جائیں گے اس کی طرف چلے مجھے بتاؤ میری بات کیسے کر رہے ہیں جاؤ سوچے تو مجھے دوسری طرف جاؤ اگر کسی کے دل میں ورنہ اگر کی ایمان اور محمد قسم کی محبت ہے تو خدا کی قسم بہن تک نہیں مارے گا ان کی آغاز کی سن لے محمد قسم کو پوچھا تو آج کیا بات ذرا ایک کی وہی لیے آج کیا بات محمد وہی پکار ہے محمد قیصن کا قرآن نے کہ سب کا بتاؤ یہ قرآن آپ نے دیا تھا جو ان بچوں میں چھوٹے میں پڑا یا ہمارے گھر تاریخ میں پڑا یہ وہی قرآن ہے جو اپنے ساتھ کرتے ہیں کہا دوسرا قرآن وہی قرآن وہی اس کی دعوت ہے جو ہمارے مرضی حضرات بات کرتے ہیں آج اور آپ کے دعوت دیکھ ہیں مسائل یہ وہی ہے جو تم اپنے ساتھ پسند بتائی ہے دوسری جب ہم وہی ہوں تو کیا بات ہے اب دیکھو کی بات کسی کے کام تک پہنچتی ہے تو میں وہاں کی نہیں دیتا تمہیں سب کہو کہ بھائی میں تمہیں میں اس کی آواز سن رہا ہوں اور سب کی آواز دوں تو ہم لوگ کہیں یہ جنتا ہے اور جب بھی میں تم کیا ہے آواز کے پیچھے تو کسی اور کیا ہے بابا کا کتنا ہے کسی طور سے آج جو عالم کہیں عالم رفتانی میں رکھتا عالم نہیں جو سکتے آپ کو دے دے اور تم کو خریدنی چاہیں گے آج تو بڑی بڑی دکانیں لگی بڑی بڑی دکانیں لگی بڑی بڑی دکانیں ایسے خریدتے ہیں کے تو لائن صاف کرنے کے لیے خرید رہے ہیں کسی کو ایجنسی لگانے کے لیے خرید رہے ہیں کسی کو مہنگی پالنے کے لیے خرید رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا وہ آج جو نام دیا کرتے تھے نام ہوا کرتے تھے جب کا پردھان میں رہنا وقت کا پتا کر دے گا جس کا پتا کے گھر کو سنبھالا بس یہ آلو کا سنبھالا پتہ نہیں آج تک اپنے مقصد کرتے ہوئے تھے جاگ کو نہیں تھی سنت کا مزید پہلا ہے سب سے زیادہ گاڑی سکتا ہے لیکن وہ اپنے سہدان سے پوری حق ختم لکھتا ہے کہ بے نمازوں کو اچھی طرح سنبھالنا کہ جن میں سے بے نمازوں کا دعا کرنے والا ہوگا وہ ملت کے معاملات کو نہیں سنبھال سکتے مسجد میں جو کہ جہاں مسلے پر پڑا ہوتا مسلے مسلح کا نقصان نہیں ہے کہ ہم کی دقت میں جائیں گے کہ انہیں ہم نواز کا بڑا آلہ حق بنانے کا وہ بات کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ تمہاری ہی تاکہ پانچ سو سال چکا ہوں میرے حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے لگتا ہے پھر اسے تعریف کافی کہتے ہیں ہمارے مسلم کے لیے تعریف ہے آزاد کی تعریف ہوں فریب کام سے آج کے بعد اگر ہوں میں پھر آج میں دادا دینا ہوں مت خلی درگاہ میں کر پتا مجھے دان سے سنگنگ فرما ہم ایک محاذ کا مدینہ ہے نظر جس میں مدینہ اور نظر کا پناہ لگ جائے وہ ان کو کیا کرتا ہے ہم یہ کہہ کہا تھا کہ آج ہمارے لیے انتار کا ایک طریقہ تو صرف کیا کہ ہم اگر خدا کو پانا چاہتے ہیں اب کے مقام پر پہننا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے وہ کون سا سمی لمبیا ہے تو کسی نہیں سکا اللہ آج کے دو گھنٹے میں سب چاہیے گھنٹے جانتے یہ آپ کو کہیں دن بات سناتی اتنے میں اتنے بار چل چلا کر آیا تو اتنی بات کروں اس میں کون سی نہیں بات ہر ایک سے ہوتی تو پرانی بات لیکن پرانی بات جب تک تو سے مزے اور جب تک تو کی مزی مزی نہیں ہوتی نا تو دل زندگی ہوتی ہے دل اردو نے کہتے میں اور دل کی لگی سے جاتے ہیں تو دل میں کچھ چیز لگ جائے زخم پڑ جائے لگی ہے میں جب تک کسی دل میں آگ کڑا کڑائی لگی دل لگی تھی کسی ہے جب تک کسی دل میں آگ نہ لگے نا تو دوسرے لگی سے ہوتی ہے نا دوسرے تو کہتے ہیں مزاق کی بات سرکن میں کہتے ہیں جنتا کا پیڑ کیا بنے اور ملے گی جنتا کا پیڑ بھی کیا بنے اور ملے تو جب تک بگتی نہیں ہے نا آگ لگے گی کہیں دن میں تو یہ بات بنے بھی نہیں تو ہم جانتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں لیکن بات ہم تک جاتے دل کو نہیں لگتے دل کو لگ جائے نا کہ میری بات اسی میں ہے کہ محمد شتم کے طریقے کرتے اور محمد نے ظاہر یا داخل کے لحاظ سے جو کیا ہے میری جان بھی جائے لیکن محمد شتری کے طریقے سے نہیں شہر اتنا سہارا سب سے بڑا کمانا آپ نے جلتے ہی تیرہ میں ڈال دیے گئے لیکن محمد پتین کا تو نہیں ہر حال محمد پسند کا تجربہ اپنایا اور اس کے ساتھ میں کنتاب کی بات چاہتا ہوں اور اس طرح اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دوستوں حضورت کے لیے نے لمبیا حضرت محمد اس کا پاس لگتا نارے پتے حق اور عبدلت کا جو نسخہ لے کر آئے اور دلت ہاتھ کا نارے نسخہ کا لے کر آئے یہ نسخہ اگر ہم نے سات سے نمبر ہے رکھنا اپنی رکھتے اور اپنے کو نہ بتلاتے تو سہاوی سہاڑی بن جاتے دن والے بن جاتے ایمان والے بن جاتے آپ نے تک سنی کو تقسیم کیا تو کیا میری والے ہاسپٹل میں آگے ان تک پہنچے یا گاج کے پاس ہوئے یا بلاح کے پاس اور تو کبھی سکھ کے پاس گئے کہیں پتھر کھائے کہیں گالیاں تھیں کہیں پیشنس تھیں کبھی ہم چاقت کے پیشنس کھائیں اس میرے آتا نے جس مجھے سکھ کرنا آیا پیشن سے تمہارا میں اللہ کے راستے میں کے لیے دیا گیا میں ہاں، کے لیے تو کسی دیکھ کے بھی دیکھ دیا دس ہزاروں کتنے اس لیے کہ اس کا حق نہیں کا دل ہنتا کا دیوتا کا دفتا کا شاپ کا ناٹم کرانے کرتا ہے سراج طریقہ محمد مطلب ہم دیکھیں جب تین نظر آئی دیکھیں جس یہ تین لگا ہی لائف یا میں رہوں گا تو میں سوچوں تمہیں رہا کروں تو میرے پنجہ آ جاتی ہوں میں پچاس پرسنٹ کو بتائیے قرآن میں بڑا کہا یا ان کا سب بڑا کرا میں آ جاتی ہوں کیا دل دل کر جان دے رہے تھے کس بنا پر کسی کو لوگ نام نہیں لاتے لال محمد کرتے کیا دل دل کر تم پرتیک میں جان دے رہے تھے تم کے لوگ اس بات کو دل سے نہیں جانتے کہا گیا کہیں کہا گیا قرآن میں بار بار دیکھو تو وہی ملے گا اللہ اللہ سے محمد سوتم کے دل کی غلط وہ غم برداشت نہیں ہو زیادہ آپ کو بڑھاتا سمجھ رہے ہیں ان پر اتنا غم نہ سب کیوں جان دے رہا ہے غم کر آپ آ کر گر گر کر نہ غیر محمد سوتم جان چلی جائے گی تین سو سال کے لیے رکھتے تھے تین سو دیکھتے لیکن دوستوں مجھے بتاؤ تو صحیح ایک طرف وہ جانتا ہے تو یہاں آج جل رہی ہے اور ایک پیسہ دکھتا ہے اٹھتا ہے اور آج ہی جا کر سلام لگاتا ہے اگر میں اپنی کی میٹنگ ہے